السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون تھری تھری حضرت ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شاید تم لوگ اللہ ہدا کھاتے ہو انہوں نے عرض کیا صحیح ہے ہم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں اللہ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ تعالی کا نام لے کر کھایا کرو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی یہ حدیث ابو داؤ شریف میں ہے اس کا خیال رکھیں کہ کھائے تو آدمی جمع ہو کر کھانا چاہیے یہ ہماری سنت ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی عدد و زینت آرسی ہی و مداد کلیماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں یہ جملے کئی مرتبہ نکلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے بھی تھے کہ یہ پڑھا کرو اس لیے یہ جملے دھیان سے پڑھنے چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہماری زبانوں سے بھی نکل جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ اپنے حقوق کو آپ معاف فرما دیجئے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم ادا نہ کر سکیں تو تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین